سفیان نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تیئیس